عبد العزیز بن سہیب نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے کچھ بچوں اور عورتوں کو شادی سے آتے ہوئے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا میرا اللہ کا واہ ہے تم ان لوگوں میں سے ہو جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں آپ کی مراد انصار سے تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 6417